وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل آل سیدنا محمد وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ و الصالحین صالحین کہ وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے سرپرست کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کے ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہونا اور اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہونا ضرورتوں کو پورا کرنا اور نفع نقصان کا ذمہ دار ہونا اس کو سرپرست کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کا سرپرست ہوتا ہے لہذا بچے کی جو بھی ضروریات ہوں اس کی صحت سے متعلق لباس سے متعلق کھانے پینے سے متعلق تعلیم سے متعلق اس کی باقی تکالیف سے متعلق تو وہ تمام ضروریات اس کا والد پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اگر کوئی نفع نقصان ہو جائے تو وہ بھی باپ ذمہ دار آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے نے پتھر مار کے شیشہ توڑا ہمسائے کا تو وہ اس کے والد سے مطالبہ کرتے ہیں جی کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں اور باپ قیمت ادا کرتا ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے تو اس کو سرپرست کہتے ہیں لہذا سرپرست کی موجودگی میں اس بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی چنانچہ ایک بچے نے اپنے دوست سے بات کی کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں کہتے نہیں کیا تم نے درخواست دے دی کہتے نہیں کیا تم نے پاسپورٹ بنوا لیا جی نہیں کیا تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے جی نہیں تمہیں پتا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جاؤ گے تو کہاں ٹھہرو گے کہتے نہیں اس نے پوچھا کیا تم نے ٹکٹ بنوا لی ہے کہتے نہیں جب ہر سوال کے جواب میں اس نے نہیں کہا تو دوسرے بچے نے حیران ہو کے پوچھا کہ پھر حج پہ جا کیسے رہے ہو تو پہلے بچے نے مسکرا کر کہا میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اب اس کے اس ایک فکرے میں ہر بات کا جواب کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں تو میرا ابو میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا بندوبست کرے گا ہر قسم کے نفع نقصان کا ذمہ دار اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت مومن کے بارے میں یہی لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ و الصالحین وہ اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے جو بندہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے نیکوکاری کی زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے نگران نگہبان اللہ تعالیٰ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کو مسائل میں الجھنے سے بچا لیتے ہیں اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں ذلت کے نقشوں میں سے اس کے لیے عزت نکال دیتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں جس طرح باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑا کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کر لیں نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جب ہم نے یہ کر لیا تو اگلا نظام ایسا آٹومیٹک ہے کہ خود بخود عمل میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا بازو اللہ کی رحمت پکڑ لیتی ہے اس کی کشتی پھر ہمیشہ کنارے لگ جائے گا اللہ تعالی کی رحمت کیسے بازو پکڑتی ہے جب بندہ نیک بنتا ہے چنانچہ یہاں صالحین کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہمیں نیکوکاری کو اختیار کرنا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمارے سب کاموں کو سنواریں گے حدیث پاک میں آتا ہے اے بندے تو دن کے شروع میں چند رکتیں ادا کر لیا کر میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کر گا تو ہمارے لیے تو کام بہت آسان ہے دیکھیں جنہوں نے نیکی پر زندگی گزاری اللہ العزت کی رحمت نے ان کی پشت پناہی فرمائی ایک غیبی ہاتھ ہمیشہ ان کے پیچھے رہا ذرا توجہ فرمائیے بی بی مریم اللہ کی نیک بندی بیت المقدس کے اندر سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی کفالت کے ذمہ دار ان کو سفر پہ جانا پڑ گیا اس سفر کے اندر ان کو وقت زیادہ لگ گیا تو وہ واپسی پر کافی گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ مریم کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہو مگر معاملہ عجیب بنا اللہ علیہ المحراب وجد و رزقہ زکریہ علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بی بی مریم بے موسم کے پھل کھا رہی ہے بے موسم کے پھل اللہ کے پیغم پر حیران پوچھتے ہیں یا مریم انالک اے مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے مریم نے جواب دیا قولت ہو من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا فرما دے تو دیکھیے اللہ رب العزت نیک بندوں کی کیسے پشت پناہی فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا اور اتار کر خاموشی سے واپس ہونے لگے یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سبز پتا رکھنے والا کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا پانی تھا ہی نہیں جہاں پانی نہ ہو وہاں سبزہ کیسے ہو پہاڑی تھی خشک پہاڑی گرمی بے انتہا تو بی بی حاجرہ پوچھتی ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے خاموش رہنے کا حکم تھا خاموش رہے دوسری مرتبہ پوچھا خاموش تیسری مرتبہ انہوں نے کرسچن کو ذرا بدل کے کہا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں دیکھیے ایک خاتون کا یقین کتنا پکا ہے اب جو کچھ پاس تھا کھانے پینے کا وہ چند دن کے اندر ختم ہو گیا پینے کو پانی نہیں جینے کو پانی نہیں ماں بھی پیاسی بیٹا بھی پیاسا پانی کہاں سے لائے بی بی حاجرہ اب صفا اور مروا کی پہاڑی کے درمیان اپنے بچے کی خاطر پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑتی ہے لیکن اس ماں کا اضطراب اور اس کے پانی کی تلاش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس بے برگو گیا پتھریلی جگہ سے اللہ نے اس کے بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ عطا فرما دیا وہ ویت صین اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے حفاظت فرما دیتا ہے بلکہ نیکوں کی اولادوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دیتا ہے دلیل قرآن عظیم شان میں سے حضرت علیہ السلام اور علیہ اسلاط اسلام ایک بستی میں پہنچے اور بستی والے ایسے کہ انہوں نے کھانا بھی نہ پوچھا لیکن حضرت علیہ السلام نے ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی اس کو صحیح کر کے تعمیر کر دیا حضرت خضر السلاط اسلام نے تو سیدنا موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ اور آپ نے تو ان کی دیوار بھی تعمیر کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار تھی غلامین یتیمین یتیم دو بچے تھے یتیم تھے اور کیا بات تھی کانا ابو ہما ان کا باپ نیک تھا اشارہ خدا مندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کر دوں وکان کنز اللہ وکانا ابوہما فالیہ اللہ تعالی نیکوں کی اولادوں کے ساتھ بھی اسپیشل فیور والا معاملہ فرما دیتے ہیں ہم اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری اولادوں کو نصیب ہو جائے اس کا آسان نسخہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل کو چالیس سال من سلوا کھلا سکتا ہے تو کیا نبی السلاط اصلاحاسلام کی اس امت کو اللہ تعالیٰ اپنی خزانوں سے رزق نہیں عطا فرما قصور ہماری طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آتے ہی نہیں ہم من مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ہاسٹل میں داخلہ لے لے اس کو وہاں کے کچن سے کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے ایک بندہ داخل ہی نہ ہو تو راستہ چلتے تو اسے کوئی نہیں کھانا دے گا ہم اللہ تعالی کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہمارا جی چاہتا ہے ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں رنگ برنگے کھانے کے مزے لیں اپنی شہوات کو پورا کریں شریعت کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نفس کی خواہشات کو پورا کریں اس کی وجہ سے اس فہرست سے ہمارا نام خارج کر دیا جائے اب بتائیے کہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر جو بندہ اللہ کے نیکوکاروں کے دفتر سے اپنا نام کٹوا بیٹھے وہ کتنا خسارہ پانے والا بندہ ہے لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا چند لمحوں کے گناہ کی خاطر انسان اللہ کے دفتر سے خارج کر دیا جاتا تو ہمارا کام ہے اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا جب ہم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پشت بنائی فرمائیں گے کاموں کو سنواریں گے چنانچہ میں چند واقعات سنا دوں کہ اللہ رب العزت کی کیسے مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو کیسے سنوارتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے اللہ نے انہیں وقت کی حکومت بھی عطا فرما دی مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر رکھا سمپل سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ عمر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا پوچھا کیسے اس نے کہا کہ دیکھو جو تم سے پہلے حاکم تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنے خزانے چھوڑے اتنی زرعی زمینیں چھوڑی اتنی جاگیروں کے انتظام کیا ان کے لیے خزانے چھوڑ کر وہ گئے آج ان کی اولادیں ایش کی زندگی گزار رہی ہیں تمہارے گیارہ بیٹے اور تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہ بنایا یہ بات سن کر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے فرمانے لگے کہ میری بات سنو اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ان کو نیکی سکھائی نیکی کے راستے پر لگایا تو اللہ کا وعدہ ہے بہو طالح اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے میں اپنی اولاد کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں اور اگر یہ نیک نہیں بنے بدکاریں تو ان کی بدکاریوں پر میں ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا یہ کہہ کر عمر علی تو فوت ہو گئے لیکن ان کے بعد جو بندہ آیا حکومت میں اب اس کو اچھے بندے چاہیے تھے کہ علاقوں کے گورنر بنائے چنانچہ اس کو پورے علاقے میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں سے زیادہ لکھا پڑھا تربیت یافتہ سمرا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا اس نے ایک بیٹے کو گورنر بنایا پھر دوسرے کو بنایا پھر تیسرے کو بنایا چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو پہلے والے حکام اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر گئے تھے ایسے ان کے اوپر حالات آئے سب کچھ ان کا ختم ہو گیا میں نے اس کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا اور این اس وقت عمر بن عبد العزیز کے گیارہ بیٹے گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے جو اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ایسے حالات پھرے کہ آج وہ نانے شبینہ کو ترستے ہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں اور جو کچھ بھی نہ چھوڑ کے گیا مگر اولاد کو نیک بنا گیا آج اس کے گیارہ بیٹے ایک وقت میں گیارہ صوبوں کے گورنر بنے تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا پلاٹ چھوڑ جاؤ فیکٹری لگا جاؤ دکان بنا جاؤ بزنس بنا جاؤ یہ سب ریت کے گھروندے ہیں ان کے جاتے گرتے کا پتہ نہیں چلتا یہ مکڑی کے جالے ہیں جو شاخ نازک پہ آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہے پائے دار کام کیا ہے خود بھی نیک بنے اپنی اولاد کو بھی نیک بنا کر ان کو اللہ رب العزت کی سپردگی میں دے جائے اللہ تعالیٰ سے بڑا ان کے لیے نگران کوئی نہیں ہوتا وہ ان کے لیے زندگی کے اندر عزتوں کے نقشے سجا دے گا چنانچہ اور ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ ہیں خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے ایک مرتبہ مسکین پر شریف کی مسجد میں ان کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ مسجد میں با وضو بیٹھ کے سناتا ہوں ہم نے کہا بہت اچھا کہنے لگے کہ جب شروع میں میرے پاس مجھے حضرت نے اجازت خلافت عطا فرمائی تو میرے پاس وسائل کی بہت کمی تھی والدین نے شادی کر دی میں اور میری بیوی ہم دونوں کئی مرتبہ فاقے کا وقت گزارتے میں اپنے حضرت سے کہتا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دے حضرت فرماتے ان اللہ صابرین اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے تو اس واقعے کو میں تھوڑا مختصر کر کے کہوں گا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے حضرت نے مجھے ایک چھوٹی سی گندم کی بوری بھیجی گٹو جسے کہتے ہیں دس کلو اس کے اندر گندم ہوگی اور ساتھ ایک رکا بھیجا اور فرمایا کہ عبد المالک تم اس گندم کو کسی بند جگہ میں ڈال دینا جیسے گندم رکھنے کے بڑے بڑے برتن بنے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اب تو الومینیم کے بنتے ہیں پہلے مٹی کے بناتے تھے اور اس کا دروازہ بند کر دینا اور یہ رکا بھی اندر ڈال دینا اور ایک سوراخ سے وہ گندم لے کے تم کھاتے رہنا اور نیچے پھر لکھا ہوا تھا ان اللہ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے شیخ کے کہنے پر ایسے ہی عمل کیا فرمانے لگے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں مسجد میں ہوں باوضو بیٹھ کے اللہ کے گھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج اس گندم کو استعمال کرتے مجھے چالیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے وہ طبل صالحین اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے ان کے کام سوار دیتا ہے عزتوں کے تاج ان کو پہنا دیتا ہے ان کے گلے میں کامیابیوں کے ہاتھ دلوا دیتا ہے کرنا کچھ نہیں پڑتا ان کو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے اللہ نے خود ہی انتظامات کر کرتے یہ نیکوکاری کا پھل ہوتا ہے جو دنیا میں ملتا ہے اور آگے جا کر تو پھر مزے ہی مزے ہوئے ہمارے ایک پیر بھائی تھے کاری صاحب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے خادم تھے مدینہ طیبہ میں ان کا گھر تھا اللہ نے ان کو کثیر بنایا چنانچہ ان کے نو بیٹے ہوئے بیٹیاں اس کے علاوہ اور ماشاء اللہ انہوں نے سب کو نیکی پر لگایا ہر بچہ ان کا عالم حافظ قاری مفتی بنا ہمارے حضرت کے بہت قریب تھے اور خدمت خوب کیا کرتے تھے جب حضرت مشل عالم رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو چند سالوں کے بعد ایک مرتبہ مسجد نبی میں یہ عادت بیٹھا ہوا تھا قاری صاحب تشریف لائے اور چہرے پر بہت ہی افسردگی کے آثار نظر آتے تھے میں نے پوچھا کاری صاحب خیر تو ہے کہنے لگے جی آج بہت پریشان ہوں کس بات پر کہ بڑا بیٹا مفتی بن گیا جوان ہو گیا ہم اتنی بڑی فیملی صرف تین کمروں کے گھر میں رہتے ہیں اب اس کی شادی کرنے کا وقت آیا ہمارے پاس کوئی کمرہ اور نہیں کہ اس بچے کو شادی کر کے وہاں دے دیں کمرہ اور سعودی عرب نے شادی کا خرچہ لڑکی والوں کی بجائے سب کا سب لڑکے والوں کو کرنا پڑتا ہے ہمارے یہاں تو لڑکی والے جہیز بنائیں خرچے کریں کیا کیا بوجھ اٹھائیں تبھی بچی کی پیدائش پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں الٹ معاملہ لڑکی والوں کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تمام خرچہ لڑکے والے اٹھاتے تو کہنے لگے جی کہ ہم اس ملک میں ہیں تو میں شادی کا پورا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں میری تو تنخواہ اتنی کہ مشکل سے گھر کی دال دلیا میں روٹی مل جاتی ہے میں اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں تو آج میرا ایک دوست آیا اور اس دوست نے مجھے آ کے بہت دلی کٹی سنائی اس نے کہا بڑے مولوی بنے پھرتے ہو کیا کیا تم نے تمہاری مت ماری گئی تم دو کو ملا بنا دیتے خوش ہو جاتے کسی کو انجینئر بناتے کسی کو ڈاکٹر بناتے کسی کو بزنس مین بناتے آج یہ بچے کمانے والے ہوتے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارا بوجھ اٹھاتے تم جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا کہ ساروں کو ہی ملا مولی بنا دیا اب یہ نہ کما سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں نہ تمہیں کھلا سکتے ہیں اب بیٹھ کے رو وہ میرا بچپن کا دوست تھا اتنا اس نے میرا دل توڑا کہ مجھے محسوس ہونے لگا شاید میں کوئی بڑا جرم کر بیٹھا اس نے کہا اب جاؤ تلاش کرو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ جوتیاں چٹخا بیٹھو گے تو بھی رشتہ نہیں ملے گا اور میں زیادہ ڈپریس ہو گیا تو میں آپ کے پاس آ جایا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کا معاملہ آسان کر دے نے اسے کہا کہ بھئی ہم آگے جا رہے ہیں سلام کے لیے سرکار کی خدمت میں آئیں آپ بھی چلے دعا کرتے ہیں خیر روٹین میں گئے سلام پڑھا دعا کی اگلے دن مسجد نبی میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو کاری صاحب مٹھائی کا ایک دبا ہلاتے مسکراتے تشریف لے آئے اب جب چہرے پہ ہم نے ذرا چمک دیکھی ہمیں بھی کچھ تھوڑا خوشی ہوئی کہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کل رشتے کے لیے جانے دعا کرو ہو جائے ہم نے پوچھا کاری صاحب کیا ہوا کہنے لگے جی بس اللہ کی عجیب رحمت ہوئی کیا ہوا کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ایک گھرانہ ہے ایک پاکستانی انجینئر تھا جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اس کے گھر میں بیٹی جوان تھی پتہ چلا پڑھی لکھی خوبصورت خوبصورت بہت ہی اچھی بچی تھی وہ اس کا رشتہ تھا تو کسی نے بتایا تو میں اپنی بیوی کو لے کے گیا ان کے گھر پہ جب میری بیوی ان کے گھر گئی دو منٹ کے اندر اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں تو میرا دل گھبرا گیا کہ انہوں نے میری بیوی کو نکال دیا ہوگا انہوں نے جواب دے دیا ہوگا کہنے لگے میں اپنی بیوی سے ملا میں نے پوچھا کیا ہوا میری بیوی کا سانس کھلا ہوا تھا کہنے لگی ہو گیا ہو گیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہتے سب ہو گیا سب ہو گیا میں نے پوچھا اللہ کی بندی بتاؤ تو صحیح کیا ہو ہو ہو گیا گیا گیا سب سب تھوڑی دیر اس نے اپنے سانس کو بحال کیا اور پھر کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بچی میں کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتی تھی اور اس کی ماں کو جب میں نے بات کی تو ماں نے کہا کہ جی میرا خامن دیندار تھا اور اس نے مجھے وسیعت کی تھی کہ اپنی ہر بیٹی کا رشتہ میں کسی دیندار عالم سے کروں کیونکہ میرے خامن کی وسیعت ہے تو میں تو کسی عالم سے ہی کروں گی کہنے لگی کہ ایک بات اور بتاؤں بتا دو پھر خاموش ہو گئی سسپینس کریٹ کر دیا میں نے پوچھا بتاتی کیوں نہیں کہنے لگی کہ ہمارے الحمد نو بیٹے ہیں اور اس کی نو بیٹیاں اور ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے دو سال چھوٹی ہے ہم نے نو کی منگنی کر دی ایک بڑا ہوگا ہم اس کی شادی کر دیں گے اگلے بڑے ہوں گے ان کی شادی کر دیں گے میں آج دو منٹ میں نو بچوں کی منگنی کر کے آ گئی اور اللہ تعالی نیکوکاروں کاروں کا سرپرست ہے اور کہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے اور اس کا رشتہ جب نہیں آتا تو پھر ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی بہتر ہے پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی ہے خود تو کہیں چھوڑ کے نہیں آ سکتے آخر کوئی آئے گا نا مانگنے کے لیے تو بھیجیں گے نا حضرت کیا کریں ہمارے آنسو نہیں تھمتے ہم نہیں ابھی بھی چھپ چھپ کے روتے ہیں ایک بیٹی کا رشتہ مصیبت بن جاتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو چند منٹ میں نو بچوں کی منگنیوں کے رشتے طے ہو جائے وہ طول صالحین اور اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست ہے جرمنی میں ایک شہر ہے ہیمبرگ جہاں سب سے پہلے قرآن مجید پرنٹ ہوا ایک رشیا میں ہوا سن پیٹر برگ میں اور ایک جرمنی میں ہوا جب چھاپا خانے بنے نا تو پہلا قرآن مجید ان جگہوں پہ چھپا اس شہر میں ایک دفعہ جانا ہوا بیان کیا بیان کر کے ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے بہت خوبصورت دیکھنے میں نقش نین پیارے رنگ بڑا صاف پرسنالٹی بڑی اچھی مینٹین کی ہوئی مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان کا کیا کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے میں نے کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہنے لگا جی میرے ساتھ وہ بیتی جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا لیکن آپ کو میں ضرور بتاؤں گا میں نے کہا بہت اچھا کہنے لگا کہ میں پاکستانی انجینئر ہوں بڑی اچھی تنخواہ لینے والا ہوں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ لوگ اس کو بیوٹی کوئین کہتے ہیں ملکہ حسن کہتے ہیں اور وہ بھی انجینئر ہے مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ایک سے دوسری بات نہیں کرنے دیتی دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ہر ایک کے دل کی وش ہے کہ اس سے میری شادی ہو جائے کوئی کسی ڈھنگ سے اپروچ کرتا ہے کوئی کسی ڈھنگ سے اور وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتی اتنا روک رکھتی ہے کہ دوسری بات نہیں کرنے دیتی نوجوان آپس میں بیٹھتے ہیں تو وداؤٹ فیل اسی کا ٹاپک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس قسمت والے کو ملے گی پتہ نہیں یہ کس کی بات سنے گی کہنے لگے کہ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا لوگوں نے کھانا کھایا ایک جگہ بنی ہوئی تھی میں نے کھانا نہیں کھایا تو قدرتن اٹھتے ہوئے یہ لڑکی قریب سے گزری تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا بس میں نے آج کھانا نہیں کھانا کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں میں نے روزہ رکھا ہے ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے میں نے اسے سنایا اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی چنانچہ اگلے دن پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا اب اسی ٹاپک کو میں لمبا کرتا گیا اور میں نے جو مسئلے نہیں بھی یاد تھے وہ بھی سن سنا کے پوچھ پاچھ کے اس کو بتائے جب کئی دن ہماری بات چیت اس ٹاپک پہ ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا عالم کہاں ہوتا ہے جس سے میں اور مسئلے پوچھوں میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں کے امام سے رابطہ کرو وہ عالم ہیں تمہیں بتائیں گے اس بچی نے وہاں لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس کا مستقل اس امام کے ساتھ ایک راستہ بن گیا چند دن کے بعد یہ ایک دن دفتر آئی تو کہنے لگا ہم نے دیکھا کہ اس نے سر کے اوپر ایک یعنی حجاب سا کیا ہوا جیسے بال چھپاتے ہیں ہم بڑے حیران سب نے پوچھا کیا ہوا اس نے بتایا جی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے وہ امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے بڑے حیران کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا پورے دفتر میں میں ایک مسلمان ہوں اب میرا کام بن گیا یہ اب میرے ساتھ ہی رشتہ کرے گی اور کسی سے کر ہی نہیں سکتی اب اس دن تو میں مین آف دی ڈے بناؤں گا اور سارے باقی میری طرف حسرت سے دیکھ رہے کہ یہ بازی لے گیا کہنے لگے اب میں نے اس سے کھل کے اسلام پہ باتیں کرنی شروع کر دی جو ماں سے سنی تھی باپ سے سنی تھی سب اس کو بتاتا اور وہ بھی میری باتیں خوب سنتی حتیٰ کہ چھٹیوں کا زمانہ آ گیا دسمبر میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا اب اس میں پہلے پروگرام بناتی تھی یہ کہیں ساحل سمندر پہ جانے کا اور ایسی جگہوں پہ جانے کا بیچ پہ جانے کا میں نے اسے کہا کہ تم اس دفعہ مسلمان ہو کیسے جاؤ گی وہ کہنے لگی نہیں میں خود بھی نہیں جانا چاہتی میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی کہنے لگا کہ میں ترکی جاؤں گی مسلمان ملک ہے اور وہاں پر میں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کروں گی میں نے اس کو کہا کہ کیا ترکی میں پڑا ہوا ہے اصل اسلام تو پاکستان میں ہے تم میرے ساتھ پاکستان چلو اور تمہیں وہاں سارا اسلام نظر آ جائے گا عالم وہاں ملیں گے کتابیں وہاں ملیں گی مدرسے وہاں ملیں گے سب کچھ ملے گا اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے یہ پنچھی ایک دفعہ پنجرے میں پھنس جائے کہنے لگی میں سوچوں گی چنانچہ اس نے دوسرے دن آ کے کہا کہ اچھا میں پاکستان جاؤں گی میں نے کہا کہ اچھا میں بھی پروگرام بناتا ہوں جانے کا میں ذرا اچھے طریقے سے آپ کو اسلام سکھانے کے لیے کام آؤں گا کہنے لگی کہ نہیں میں اپنی ٹکٹ بک کرواؤں گی اور وہاں ہوٹل کی بکنگ کرواؤں گی اور ہوٹل میں جا کر رہوں گی ہاں میں جاؤں گی مساجد دیکھنے کے لیے میں نے کہا نہیں نہیں نہیں میرے گھر چلو میری والدہ ہے میری بہن ہے وہ بڑی آپ کو باتیں بتائیں گی میری بہن ایم اے ہے میری والدہ بھی بڑی پڑھی لکھی اس نے کہا کہ تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا میں ان سے بات چیت کروں گی اگر میں نے کمفرٹیبل فیل کیا تو میں تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی میں نے کہا چلو یہی بہتر میں نے اپنی بہن کو فون کیا والدہ کو فون کیا تیار رہو مگیتر کو لے کے آ رہا ہوں اور بس آتے ہی آپ لوگوں نے میرے شادی کر دینی ہے اب جو باقی دس دن تھے وہ کٹتے کٹتے ہی نہیں تھے مجھے لوگوں کو راتوں میں خواب آتے ہیں مجھے دن میں بیٹھے خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے گھنٹوں میں ان خیالوں میں گم رہتا اور اپنی طرف سے میری تسلی کی شادی ہو گئی کہنے لگا جس دن میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اب میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان لیا اور وہ بھی آ کے لائن میں لگی اور اس نے بھی چیک ان کروا دیا اور مجھے بتا دیا کہ مسٹر فلاں میں نے بھی اپنی سیٹ لے لی ہے اب میں چلوں مجھے پھر پکی تسلی ہو گئی ہم لاہور اترے لاہور میں ہمارا بڑا کام تھا کاروبار تھا ڈیفنس میں کوٹھی تھی اور موٹر کا شو روم تھا اور کروڑوں کی گاڑیاں ہمارے شو روم پہ ہوتی تھی اور بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا مجھے تسلی تھی یہ جائے گی جب سب کچھ دیکھے گی تو بس اگلے دن نکاح ہوگا اس کے بعد ہم اپنا وقت گزاریں گے کہنے لگے ایئرپورٹ پہ اس کو انٹر کانٹینٹل ہوٹل والی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ اچھا میں اب جاتی ہوں تھکی ہوئی ہوں آرام کروں گی کل دوپہر کو تم اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا اگلے دن دوپہر میں والدہ کو لے گیا بہن کو لے گیا انہوں نے بات چیت کی اس کو کہا کہ دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی رہنے کی تنگی سب سے بہترین حلال ہمارے گھر میں ہے تم ہمارے گھر میں آؤ ہم تمہیں کھانے کھلائیں گے بہترین ڈشز چائنیز بناتے ہیں فلاں بناتے ہیں کہنے لگے انہوں نے تو ایسی گردان پڑھی کہ اچھے بھلے بندے کے پیٹ بھرے منہ بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے بھوکے کے تو ٹپکتی ہے کہنے لگا کہ اچھا جی اس نے کہا کہ اچھا میں آؤں گی وہ ہمارے گھر آ گئی اب میری بہن نے اس کو تیار کیا کہ ہوٹل کی ریزرویشن چھوڑو اور ہمارے گھر میں رہو اس نے بھی محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عورتیں ہیں میں محفوظ ان کے درمیان رہ سکتی ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ اس نے رہنے کا ارادہ کر لیا لو جی میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا بس آج کے بعد آپ میری بیٹی ہیں ایک میری یہ بیٹی اور ایک میری آپ بیٹی اتنی میری ماں اس کے ساتھ سویٹ ہو گئی اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈلی بن گئی میں سوچتی تھی زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی آپ مجھے ملی ہو بس آپ کو میں نے سہیلی بنا کہنے لگے بڑی باتیں وہ سب کی باتیں سنتی چپ رہتی اب میری بہن نے والدہ نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تم دونوں انجینئر ہو ایک جگہ کام کرتے ہو کتنا اچھا جوڑ ہے کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو اس نے جواب دیا میں منٹی پر پیڑ نہیں ہوں والدہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہم ایک دو دن میں تیار کر لیں گے کہنے لگے کہ ایک ہفتہ اسی میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ جب شروع ہونے لگا تو مجھے فکر ہوئی میں بڑا پریشان میں نے اپنی بہن کو کہا کہ سنو اگر یہ میرے لیے نہیں مان رہی تو چلو میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نوجوان دکھے پڑے تھے اور اور زیادہ مجھ سے خوبصورت اور ینگ تھے میں نے کہا ان کا رشتہ کر دو چلو کوئی بات نہیں والدہ نے ان کے رشتے پیش کیے اس نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا میری والدہ حیران کہ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا کہنے لگے بس کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی کیسے فیور کرتا ہے میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا جی میرے ایک چچا تھے وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے تھے یہ کہنے لگا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ شرفیہ میں پڑھا کے عالم بنا دیا کہنے لگا پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی ان کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوتی تھی اور میلے سے کپڑے ہوتے تھے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی اور اسی حالت میں وہ پڑتے تھے دال روٹی دال ساگ کھاتے تھے میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے وہ میرا جو کزن تھا نا ہمارے گھر آیا اور اس لڑکی نے داڑی والے بندے کو دیکھ لیا تو میری والدہ سے پوچھا یہ کون اور میری کم بختی امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور آلے میں کہنے لگی کہ میں اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں امی نے کہا بہت اچھا لو جی امی نے اس کو کہا پہلے تو اس نے منع ہی کر دیا میں عورت سے بات ہی نہیں کرتا امی نے منت سے ماجت کی کہنے لگا اچھا وہ تیار تو ہو گیا لیکن ایسے جیسے کسی سے کوئی روٹا ہوا ہوتا ہے نہ اس کی طرف دیکھا اس نے نہ اس سے کوئی صحیح لہجے میں بات کی لڑکی نے باتیں پوچھی اس نے بتا دی اور وہ چلا گیا لڑکی نے جاتے ہوئے اسے کہا کہ بھائی آپ اپنا کوئی نمبر دے دیں میں فون پہ آپ سے بات کر لیا کروں گی اس نے کہا ٹھیک کہنے لگا اس نے فون نمبر لے لیا اب جب دوسرے دن اس نے ایک گھنٹہ اس سے دین کے بارے میں پوچھا تو مولوی صاحب تو زیادہ ہی جانتے تھے انہوں نے اس کو سارا کچھ بتا دیا تو کہنے لگی کہ وہ لڑکی کہنے لگی اس سے کہ کیا میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں وہ مولوی سے کہنے لگی تو مولوی صاحب نے آگے سے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا کہنے لگا مجھے امی نے بتایا اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں یا اللہ اس کے ابو نہ کر دے اس کے ابو نہ کر دے کہنے لگے اس نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو دین کے لیے زندگی گزارنی ہے اگر اللہ نے آپ کر وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کے دین کا کام کرو کہنے لگے اس نے ہاں کر دی جیسے ہی ہاں کی تو اس نے اس کے والد کو بلوا لیا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی نے اس اس سے نکاح کر کر لیا اگلے دن کو لے یہ اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی وہاں جا کر دکھایا میں جرمن ہوں انجینئر ہوں چھٹیاں گزارنے آئی تھی یہ بندہ مجھے پسند آ گیا میں نے شادی کر لی اس کو ویزا لگا دے انہوں نے دس سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا اور اس نے مولوی صاحب کو لیا اور مولوی صاحب کو لے کے جرمنی پہنچ گئی ہم منہ دیکھتے رہ گئے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مولیوں کی بڑی فیور میں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے وہ صالحین اللہ تعالی کا سرپرست ہے وہ ان کے کام سوار دیتا ہے ایسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے کہ بندے کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے صرف اتنا سا کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالی کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو اللہ تعالیٰ بندے کی اتنی مدد کرتے ہیں نا یعنی یہ لفظ استعمال کرنا مناسب تو نہیں ہم کہتے ہیں جی فلاں افسر فلاں بندے کی بڑی فیور کرتا ہے اور اور زیادہ کہنا ہو نا کہتے ہیں جی آؤٹ آف دی وے جا کے فیور کرتا ہے اگزیکٹ یہی الفاظ کا معنی ہے اللہ تعالی کے لیے تو ہر چیز ان دی وے ہے کوئی چیز آؤٹ آف دی وے تو ہے نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طرح پشت پناہی کرتے ہیں جس طرح آج دفتروں کے افسر اپنے کسی رشتہ دار بندے کی دفتر میں ہٹ کے روٹین سے پشت پناہی کر رہے ہوتے ہمارے لیے تو آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کی سفردگی میں آ جائے یہ سب سے آسان طریقہ ہے آج جس کے کنٹیکٹ زیادہ ہونا اور جس کے وسائل زیادہ ہوں کہتے جی بندے کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اصل ہاتھ تو اللہ کے ولیوں کے لمبے ہوتے ہیں کتنے لمبے ہوتے ہیں اللہ کے خزانوں تک جا پہنچتے ہیں ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سمجھنے کے لیے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالی کی جیب میں ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے بتاتے تھے اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالی کی جیب میں ہو لمبے ہاتھ تو ان کے ہیں ذرا سی کوئی بات ہوئی اور اللہ رب العزت فوراً ایکشن لیتی ہیں ان کی پشت بنا ہی ان کی مدد ان کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرمانا چنانچہ ذرا بات توجہ سے سننا ملا جیوا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ایک مرتبہ ان سے بادشاہ کو کوئی کام پڑا تو بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کے ملا صاحب سے فتوا پوچھ کے آؤ ملا جیوا رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اس درس کے دوران وہ آیا اور دروازے پہ کھڑا ہوا اب یہ لوگ حدیث کے درس میں سپاہیوں کو کیا پوچھیں یہ درس دیتے رہے دیتے رہے کوئی ایک گھنٹہ اسے کھڑا ہونا پڑا ایک گھنٹے کے بعد اس نے جو پوچھا انہوں نے بات بتا دی اب اس کو اندر سے غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے ایک گھنٹہ کھڑا رکھا اس نے تو جی ایسی کہانی بنائی کہ بادشاہ کو جا کے کہا کہ جی وہ تو آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں وہ جی اس کے تو اتنے شاگرد ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف بہت بڑی ایک فوج تیار کر رہا ہے ابھی سے بندوبست کر لیں میں ورزی کے ساتھ گیا اور اس نے مجھے ایسے ڈیل کیا جیسے میں اس کا چپڑاسی بھی نہیں ہوں ایسے اس نے لگائی بجائی کی کہ بادشاہ نے کہا کہ ملا جیوا کو گرفتار کر کے لاؤ اب ادھر اس نے حکم جاری کیا ادھر ملا جیوا رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد تھا نا وہ بادشاہ کا بیٹا ہی تھا ان کے پاس پڑتا تھا اس نے جب ابو کی بات سنی تو وہ بھاگا میں اپنے استاد کو بتاؤں اس نے آ کے کہا کہ حضرت میرے والد نے آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور پولیس آپ کے پاس آنے والی بن گئی ملا نیوان رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ پانی لاؤ ہم بھی وضو کرتے ہیں اور مسلح پہ دو رکت نماز پڑھتے ہیں اب اس نے بزو تو کروا دیا بچہ سمجھدار تھا حضرت مسلح پہ چڑھے تو وہ باپ کی طرف بھاگا کہنے لگا ابو ملا جیوا نے بزو کر لیا مسلح پہ چڑھ گئے اور دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ گئے اگر اٹھ گئے تو پتہ نہیں پھر آپ کے آئندہ مستقبل کا کیا بنے گا بادشاہ کے سر پہ تاج نہیں تھا ننگے پاؤں بھاگتا آیا اور ملا جیوا کے آ کر پاؤں پکڑ لیے حضرت آپ ہاتھ مت اٹھائیے اٹھا دیا میری نسلوں کا حشر ہو جائے گا وہ یتول صالحین اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے سرپرست ہے وہ ان کی سرپرستی فرماتی ہیں کیا سمجھتی ہیں یہ بے سایا ہوتی ہیں ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا نہیں ان کا وارث ان کا پروردگار ہوتا ہے وہ ان کا مددگار ہوتا ہے وہ ان کا نصیر ہوتا ہے ان کا وکیل ہوتا ہے چنانچہ راویہ بسریہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتے کرتے وہ سو گئی چادر اوپر لے کر ایک چور بیچارہ کہیں سے پھرتا پھراتا وہ اس عبادت خانے میں جا پہنچا کوئی نشئی قسم کا چور ہوگا اس نے اندر جا کے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے اور ایک چادر پڑی ہوئی ہے بس اور تو کوئی خاص چیز تھی نہیں اس نے کہا چلو یہ چادر ہی صحیح جیسے اس نے چادر اٹھائی اور واپس جانے کے لیے مڑا ایسا چکر آیا سر کو کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا اب اس میں وہ ذرا گھبرا گیا اور اس گھبراہٹ میں چادر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی جب چادر چھوٹی تو اس کو دروازے کی روشنی نظر آئی تو وہ بیچارہ ویسے ہی بھاگا ڈرا ہوا تھا تو آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے یہاں تو چڑیا کو فرمانے کی اجازت نہیں تم کیسے کوئی چیز چرا کے لے جا سکتے وہ یتول صالحین اور اللہ تعالی نیکوکاروں کا سرپرست وہ ان بندوں کی یوں مدد فرماتا ہے چنانچہ ایک بڑی عورت تھی اس کا چھوٹا سا گھر تھا اللہ کی شان کے بادشاہ نے محل کی ایکسٹینشن کا پروگرام بنا دیا اور وہ وہاں تک ایکسٹینڈ ہوتا تھا تو سپاہی آئے اور اس نے کہا کہ اما یہاں سے چھٹی کرو بادشاہ نے محل بنانے اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جا سکتی کچا تجھے کہیں اور ایک کوٹڑی بنا کے دے دیں گے اس نے کہا بھائی میں نے تو زندگی یہاں گزاری تھوڑے دن ہیں مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی یہ کہہ کے سپاہی چلے گئے پوچھنے اور بڑھیا کہیں رشتہ داروں میں کوئی تقریب تھی وہاں چلی گئی تالا لگا کے سپاہیوں کو آرڈر ملا کہ تم نے پوچھا ہی کیوں جاؤ سب کچھ اس کا ہٹا دو اور محل بنا دو اللہ کی شان کہ ایک مہینے بعد جب یہ واپس آئی تو محل گھڑا کٹیا نظر نہیں آتی یہ حیران کبھی اس سے پوچھے کبھی اس سے پوچھے یہاں میرا گھر تھا کسی نے کہا کہ اما آپ تو یہاں تھی نہیں تو بادشاہ نے تمہارا گھر ہٹا دیا اپنا گھر بنا لیا جب اس نے یہ کہا تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہی تھا میں اگر یہاں نہیں تھی تو تو یہی تھا کہتے ہیں یہ الفاظ نکلنے تھے بادشاہ کے محل کی چھت نیچے زمین کے اوپر آ گئی طول صالحین اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے سرپرست ہوتے کتنا آسان ہے کلمہ گو کے لیے کہ گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کی سرپرستی میں آ جائے ہم خام خام مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے کام کو کریں گے اللہ ہمارے کام کو سنواریں گے سنیے قرآن عظیم شان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا اقدام اقدامکم تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا آج عورتیں کہتی ہیں جی حامد ہاں، کا پیار نہیں ملتا بنو نا نیک اللہ تمہارے قدم جمائیں گے کیسے قدم جمیں گے اللہ گھر بھی دیں گے گھر والے کا پیار بھی عطا کرے گا لوگ کہتے ہیں نہیں جی، کاروبار نہیں چلتا کرو نا اللہ کے دین کا کام اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دیں گے کیا مطلب تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں وہ یتول صالحین اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کاروں کا سرپرست ہے چنانچہ ایک عرب کا واقعہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن اس نے تیاری کی کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں اللہ کی شان کہ اسے اطلاع ملی جناب وہ جو ہماری کھیتی باڑی ہے نا زمین میں تو اس کا پانی یہی ملنے کا وقت ہے اب اگر آپ جمعہ پڑھنے چلے گئے تو کھیتی کو پانی نہیں ملے گا کھیتی ختم ہو جائے گی بیوی نے کہا کہ جی کھیتی کو دیکھو جا کے اس نے کہا اللہ نے جمعہ کے لیے بلایا ہے جسا ذکر میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے لو جی جب جانے کے لیے گھر سے نکلا پتا چلا کہ ایک اونٹ تھا اور وہ کہیں کھل گیا اور وہ گم ہو گیا اب بھی اور چیخی کہ اونٹ بھی گیا جتنا جلدی تلاش کر لو ملنے کے چانس زیادہ دیر ہو گئی تو نہیں ملے گا اور اوپر سے کھیتی کی کھیتی بھی ختم تو ہمارا بنے گا کیا اس نے کہا میرا اللہ مالک ہے مجھے فرض پڑھنے دو آ کے باقی کام دیکھوں گا اس نے جا کے فرض ادا کیے اور واپس جلدی سے کھیتی کی طرف آیا کیا دیکھتا ہے کہ کھیتی میں پانی دیا ہوا بڑا حیران میری کھیتی کو پانی کس نے دیا اتنے میں ساتھ والی زمین کا ذمہ دار آیا اور کہنے لگا جی کہ میں تو اپنی باری پہ اپنی کھیتی کو پانی لگا رہا تھا اور آج میرا پانی پورا ہی نہیں ہو رہا تھا بڑی میں نے کوشش کی بعد میں اخیر پہ پتا چلا کہ میرے اور آپ کے درمیان کا جو نکا ہے وہ کھلا ہوا تھا میں نے اپنی زمین کو پانی دیا تمہاری زمین کو پانی خود بخود لگ گیا اس نے کہا الحمدللہ میں اب جاتا ہوں گھر جا کے ذرا اونٹ کا پتہ کروں گھر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹ بنا ہوا ہے دروازے کے اوپر بڑا حیران بیوی سے پوچھا کہ اونٹ کہاں سے آیا وہ کہنے لگی میں تو آٹا گوند کے فارغ ہوئی تھی میں نے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی باہر نکل کے دیکھا تو یہ اونٹ آگے بھاگ رہا تھا اور کتے اس کو چیز کر رہے تھے اور یہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا جب گھر پہ دروازے پہ آیا میں نے رسی پکڑ کے اس کو باندھ دیا اس نے کہا دیکھو میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا اللہ نے میرے دنیا کے کاموں میں میری مدد کروائی بہو اللہ صالحین اور اللہ تعالی نے کاروں کا سرپرست ہے ہم اس لائن پہ تو آتے نہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو خود سنواریں اور کام ہم سے سنورتے نہیں دکے کھاتے پھرتے ہیں پریشان ہوتے پھرتے ہیں آئیے آج کی رات نیکوکاری کا ارادہ کر لیجئے اور اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جائے ہمارے سسر محترم حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے انڈیا میں دہلی کے قریب ایک جگہ پر مدرسہ بنایا پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اللہ کے فضل سے مدرسہ بہت اچھا کامیاب چلا کئی سو طلباء تھے اس میں اوپر سے پارٹیشن ہو گئی اب کیا ہوا کہ تقسیم کے وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ ہندو سکھوں کو مارتے تھے اور جہاں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ مسلمانوں کو مارتے تھے تو حضرت نے سب کو کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگ اپنے دروازے بند کر کے بس اندر ہی رہے اندر رہنا شروع کر دیا ایک استاد صاحب کو کوئی کام پڑ گیا حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی تم دوسرے گاؤں میں جانے وہ بیچارہ ڈرتا ہوا مدرسے سے نکلا اور چھپ چھپا کے جا رہا تھا کہ سامنے ایک سکھ ملا پہلے تو یہ استاد گھبرایا پھر کہنے لگا یہ بھی ایک ہے میں بھی ایک ہوں ون ٹو ون بیسز کوئی بات نہیں جب یہ قریب سے نکلا تو سکھ اس سے پوچھتا ہے کہ میاں جی تھی فوج منگائیے کہتے میں نے تو پہلے سمجھانا پھر میں نے جب دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میاں جی تھی فوج منگائیے میں نے کہا کیا وجہ کہنے لگا کہ قریب کی بستیوں والے تین مرتبہ تلواریں نیزے لے کر رائفلیں لے کر تمہارے تمام بچوں کو ختم کرنے کے لیے مل کے رات کو آئے جب بھی آتے تھے ہمیں تمہارے مدرسے کے پیچھے فوج سپاہی بندوق لیے کھڑے نظر آتے تھے اور ہم واپس چلے جاتے تھے تین مرتبہ ہم آئے اور تینوں مرتبہ ہم نے فوج کو دیکھا انہوں نے آ کے یہ واقعہ حضرت کو سنایا حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک خدائی فوج تھی جسے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کے لیے متعین کر دیا اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتا تھا کہ بچوں میں کبیرہ گناہ کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ تو صالحین اور وہ اللہ نکوکاروں کا سرپرست ہم اگر نیکی کریں گے اللہ ہمارا سرپرست بنے باپ پہ بھروسہ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا بڑا بھائی سرپرست بن جائے تو بھروسہ چچا سرپرست بن جائے تو بھروسہ خدا کے بندے اللہ سرپرست بنتا ہے اور ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے آج ہمیں اس عظیم رات میں سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے دیکھنا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو کیسے سنوارے دیکھیں نا ایک بندہ ہو اربوں پتی اور اس کا بیٹا ہزار روپیہ کی تنخواہ والی نوکری ڈھونڈنے کے لیے بندے بندے کے پاس جاتا پھرے تو باپ کو تو غصہ آئے گا نا کہ یہ کیسے بے وقوف ہے میں کھربوں پتی بندہ اور میرا بیٹا ہزار روپے کی تنخواہ کی خاطر لوگوں کے دام میں دھکے کھاتا پھرتا ہے مجھے یہی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والا اپنے پروردگار کے خزانوں کے باوجود جب دھکے کھاتا پھرتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا پھرتا ہے اللہ تعالی بھی کیا سوچیں گے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ کیوں نہیں آتا کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتا میں اس بندے کے ساری زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتا اچھا دیکھیں اگر ایک بادشاہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہو اور اسے اس نے محل میں بڑی آسائشوں کے ساتھ رکھا ہو اب ایک بھنگی جو پخانہ اٹھاتا ہے گھروں سے وہ اس ملکہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے تو کیا ملکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گی ہر گز نہیں وہ کہے گی کہ ایک طرف بادشاہ اور میں فسٹ لیڈی پورے ملک کی اور خزانے اور خدمت وہ کرنے والیاں اور یہ کہاں سے آ گیا بدبخت اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھا بالکل یہی مثال شیطان اس بنگی کی ماننے دے بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اس کے محبوب بندے اور بندیاں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے اب اگر اللہ کی موجودگی میں ہم شیطان بدبخت کی بات پر توجہ دیں اور اس کے راستے پر چلیں تو ہم نے تو پھر بھنگی کو چن لیا اور اپنے مالک کے در کو چھوڑ دیا اور حالت یہی ہے کرتے یہی پھرتے ہیں نمازوں کے لیے ادانی ہوتی ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دن گزر جاتا ہے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں پھر ہمارا شمار صالحین میں کیسے ہوگا اس کا طریقہ سن لیجئے صالحین میں شامل ہونے کے لیے پچھلے گناہوں سے توبہ آئینہ نیکوکاری کا پکا وعدہ اور اگر پھر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے ہم فرشتے نہیں ہیں کہ اب ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اگر ہو گئی تو فوراً پھر توبہ کریں گے نادم شرمندہ ہوں گے اس طرح کرنے سے ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے جھمیلے اللہ تعالی خود ہی آسان فرما دے آج کی رات رزق کے فیصلے کی رات ہے محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے پورے سال کا بجٹ آج کی رات پیش ہوتا ہے بنتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بھی رزق کا معاملہ پیش ہو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں لہذا نبی علیہ السلام کل کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ کل کا روزہ بھی اسی لیے کہ روزے کی حالت میں ہوں گے تو اللہ رحم فرما دیں گے اچھا رزق میں کیا شامل ہے ذرا توجہ سے سننا دکان مکان کاروبار کپڑے کھانا پینا اچھی صحت اچھی بیوی اولاد عزت سارا دل کا سکون یہ تمام چیزیں بندے کے رزق میں شامل ہیں اور ہمارے مسائل انہی چیزوں کے تو معلوم ہوا کہ آج ہم اگر اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہمارے لیے خیر کے رزق کے فیصلے فرما سکتے ہیں اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آج اپنے رب کے در پہ جھک جائیے اپنے رب کو منا لیجئے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے پر آئے سب کو دے کے خوش ہوتا ہے ساری دنیا اپنوں کو دیتی ہے مولا تو کتنا کریم ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے اور دنیا میں اپنے نہ ماننے والے باغی کافروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے وہ کتنا کریم ہے دنیا اگر دیتی بھی ہے تو ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ جب بھی دیتی ہیں بندے کو خوش ہو کے عطا فرماتی ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگ کے دیکھو اللہ کی دین دیکھو خدا کی دین کا موسا سے پوچھیے احوال کہ آج لینے کو جائے پیمبری مل جائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ کسے راہ میں منزل نہیں تور تو موجود ہے موسا ہی آج بنیے نا اللہ کے نیکوکار بندے آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام کہ ہم نیکوکاری کی زندگی کو اپنائیں اور اللہ کی سرپرستی میں آئیں پروردگار کا وعدہ ہے وہ صالحین اور اللہ تعالی نیکوکاروں کے سرپرست ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنے اچھے انداز سے فرماتے ہیں علیہ صلاح کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ اس آیت کو پڑھ کے رونا آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے علیہ صلاح بے کافی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور میرے بندوں کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو کیوں پریشان پھر رہے ہو کیوں تمہیں سکون نہیں کیوں تم ہر وقت مصیبت میں گرفتار ہو علیہ صلاح بے کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کلمہ تم نے پڑھ لیا اللہ کو بڑا مان لیا کہ اللہ کے خزانوں سے تم کچھ نہیں پانا چاہتے پانے کے لیے پڑے گا تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کو مت چھوڑو تو ایسے میں تو میری سرپرستی میں نہیں آ سکتے میری ذات پاک ہے اور میں بھی پاک دلوں کو پسند کرتا ہوں ناپاک دل میری بارگاہ میں کبھی پسند نہیں کیے جاتے آج اپنے دلوں کی میل دور کر لیجئے پھر دیکھیے واہ میرے مولا آپ کتنے مہربان ہیں واقعی جو آپ کے در کو چھوڑتا ہے اور دنیا کے در پہ جاتا ہے اس کو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا اللہ ہم نے تو خود دیکھا جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو اس کو کوئی روٹی نہیں دیتا ہر بندہ کہتا ہے کہ جا کے اپنے مالک کے گھر کھائے گا مولا ہم در در پہ گئے ہمیں ہر طرف ٹھوکریں ملی کوئی ہمارا مقصد پورا نہ ہوا مولا ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے در سے کھانے والے ہیں آج اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے ہماری پریشانیوں کو اے مولا دور فرما دیجئے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے ہمارے مانگنے میں اب تک کمی رہی آپ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں تھی ہم نے آپ کی عظمتوں کو نہ پہچانا آج کی اس مبارک رات میں مولا ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور آپ سے یہ کرتے ہیں آپ مان جائیے آپ تو مانگنے والے کو امید سے زیادہ دیتے ہیں کہنے والے نے کہا تھا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے وہ تو اتنا دینے والا پروردگار ہے اور اس سے ہم ہے وہ پیٹ پھیر کے اوروں کی طرف جاتے پھرے اللہ رب العزت آپ کی عظمت شان کا تقاضا یہ تھا اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے سے پیٹ پھیر کے واپس جاتا اس کو اس کی پشت میں لات ماری جاتی دروازے کو بند کر دیا جاتا وہ بندوس بد آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند ہے مگر اللہ آپ تو ایسا نہیں کرتے دروازہ کھلا رکھتے ہیں میرا بندہ شاید دن میں پریشان ہو کے آ جائے رات کی تاریخیوں میں اٹھ کے آ جائے اللہ آپ سوتے بھی نہیں آپ کو اونگ بھی نہیں آتی اسی لیے کہ مانگنے والا کہیں مانگے اور اپنے پروردگار کو کہیں سوتا نہ پائے اس لیے آپ نیند سے پاک ہیں ہر وقت اپنے بندوں کے لیے آپ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں رب کریم ہم پر مہربانی فرما دیجیے آج اس رات میں ہماری مشکلات کو آسان کر دیجیے ہم نے بہت دھکے کھا لیے مولا اب دھکے کھانے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں رہی ہمیں آج بات سمجھ میں آ گئی غلطی ہماری تھی ہم اپنا قصور مانتے ہیں اور آپ کو مناتے ہیں اے اللہ سب گنا معاف کر دیجئے آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا پر دیجئے اور اللہ سچی بات بھی یہی ہے ہمیں غیر کے در پہ جاتے شرم بھی آتی ہے بندے آپ کے ہوں اور در غیر پہ چلے جائے یہ دل بھی گوارا نہیں کرتا اس لیے کہنے والے نے کہا تھا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبرا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پر بھرے گیر جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اے مولا بندہ آپ کا کہلاؤں اور درے گیر پہ جا کے ہاتھ پھیلاؤں اللہ مجھے شرم آتی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے آج کی یہ برکت والی رات ہے اللہ ایک نظر ہم مسکینوں پہ ڈال دیجیے ہمارے لیے آئندہ زندگی میں خیر کے فیصلے کر دیجیے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے شیطان کا لکمہ بننے سے بچا لیجیے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے آج کی اس مبارک رات میں اے مولا دامن پھیلاتے ہیں دامن بھر دیجیے اور ہمیں یہاں سے خوشیوں کے ساتھ نیکیوں برکتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجیے مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ توبہ کے کلمات پڑھا لیں تاکہ سب لوگ توبہ کی نیت کر کے وہ کلمات پڑھ لیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تاکہ قبولیت اور زیادہ یقینی ہو جائے سب مرد اور سب عورتیں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں دل کے اندر یہ نیت کر لیجئے اے اللہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی نیت کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے آسانیاں کر دیجئے گا گویا میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور اپنے پروردگار کی سرپرستی میں آ رہا ہوں الحمد للہ وکفا وسلام عبادہ اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامی ہی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الا اللہ و اشحد ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دلوں کی طرف دھیان توجہ کر کے بیٹھیں جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ کر لیں تاکہ اس کے بعد ہم دعا مانگ سکیں آنکھوں کو بند کر لیجئے من کی آنکھوں کو کھول لیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مالی دا کم پانی دینا تے بربر مشکا پاوے مالی دا کم پانی ل بربر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکا پاوے مالک دا کم پھول پھل او لاوے جانا لاوے جے دیکھا اپنے اپنے دے ول کچھ نہیں میرے پلے یہ دیکھا اپنے دے ول کچھ نہیں میرے پلے یہ دیکھا تیری رحمت دے ول بلے بلے بلے عدل کرے کب دے جا مل اچیاں شان والے عدل کرے کب دے جا مل اچیاں شان والے عدل کرے بخشے جا مل میں جی ہوں پل کرے کب شان والے پتل کرے بخشے مڑ میں ہوں کالے مالی کا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے تے مالک کا کم پھل پل نہ لاوے نہ لاوے آشک کا کم رونا دھونا بن رو نہیں من پوری عاشق رونا دونا تے بن رون نہیں منظوری دل روے چاہے اکیاں رو بھن بن عشق دے رو رو بن نی دکھاتر تے کوئی وچ حضوری روکے آزم عشق وچ رونا پیندا پہ وصل ہوے بہ دوری ویکھا اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پل دیکھا اپنے لے بل کچھ نہیں میرے پل لے اللہ آپ کے دروازے پہ حاضر ہے ہم سے یہ نہ پوچھنا کیا لے کر آئے ہو اللہ یہ نہ پوچھنا میرے بندوں کیا لے کر آئے ہو اللہ کو کتنا پوچھ لینا کیا لینے کے لیے آئے ہو یہ ویکا اپنے املا دے بل کچھ نہیں تیرے پلے یہ ویکا تیری رحمت دے بل بلے بلے بلے کریںب اتیاں شان پال ادل کریں کب سے جا دیا شان پارے ادل کرے بخش میں کبتے جام کچیا شانا پتل گلے بخشے جام میں بوکال مالی کا کم پانی دینا بر بر مشکا پاوی کا کم فل بولنا نالار آشق کا کم روڑا نوڑا لوڑ نہیں من دوری عاشق دا کم بن رون نہیں منظوری دل روے چاہے اکھیاں رو من بج عشق سے رو سسری کوئی رو میت تے کوئی روزے بچ حضوری

محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما اللہ ہمارے انگ میں اپنی محبت کو پیدا فرما رب کریم جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفلوں میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما رب کریم اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اے مولا ہمیں نفر شیطان کے مکر و پریب سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرما اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما حاصلوں سے بھی محفوظ فرما انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان پر ماں اللہ جوان بچے بچیوں کو نیکی والے رشتے نصیب پر ماں قدردان رشتے نصیب پر ماں اللہ خیر کے فیصلے پر ماں اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں رب کریم بچا لیجئے اے اللہ اپنی رحمت پر دیجئے دیجیے اللہ بے قدروں سے بچا لیجیے بے دینوں سے بچا لیجیے اللہ بے عملوں سے بچا لیجیے رب کریم رحمت کی نظر پر دیجئے دیجیے اللہ ہمیں آزمائے آزمائشوں سے بچا لیجیے مولا ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہے اے اللہ ناپ تول کے قابل نہیں ہے رب کریم رحمت فرما دیجیے کرم پر ما دیجیے اے مولا رحم پر ما دیجیے اے اللہ حال پر رحم فرما اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما میرے مولا کرم کا معاملہ فرما اے رب کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ میں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ لوگ کپت پہنائے اللہ میں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ نے نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے دربار سے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما رب قریب اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے کرم کے معاملے پر ما رب رد اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا لہو قولا لینا up اس سے نرم گفتگو کرنا اللہ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنے انبیاء کو فرماتے ہیں نرمی کا معاملہ کرنا تو اے اللہ یہ سارے بندے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کو بندے بن کر رہنے والے میرے مولا آج یہ آپ کے در پر حاضر ہیں اللہ آپ ان کے ساتھ نرم فرما دیجیے نرمی فرما دیجیے میرے مولا نرمی فرما دیجیے کرم کا معاملہ فرما دیجیے دیجئے اے اللہ اگر آج ہماری توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے رب کریم اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ کوئی حسرت نہیں حسرت تو اس پر ہے جو اللہ کے گھر میں آئے اور توبہ قبول نہ ہو اور پھر مسجد سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے میرے مولا جہنم میں نہیں جانا چاہتے رب کریم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اللہ ڈوبتے والے بندے کی مثال ہے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیجئے گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر ہمارا نفس اس میں رکاوٹ ہے بندے رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو اللہ دور کر دیجئے میرے مولا ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں آپ نے فرمایا علیہ اللہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اے مولا آپ کافی ہیں آپ مدد فرما دیجئے ہمارے کاموں کو سنوار دیجئے دین کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیجئے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے رب کریم آپ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دیجئے اللہ آئندہ سال میں جتنے لوگ زندہ رہیں گے یا موت آئے گی آج ان کی فہرستیں بنائی جائے گی میرے مولا ہم نہیں جانتے زندہ رہیں گے یہ موت آئے گی میرے مولا اگر موت کا آپ نے فیصلہ لکھا تو پھر اپنی رحمت سے ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا عزتوں کی موت عطا فرما دینا قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما دینا اور اے اللہ اگر آپ نے زندوں میں نام لکھا ہے تو اللہ ہمیں نیکی پر زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ کی پر نافرمانی نہیں کرنا چاہتے میرے مولا ہمیں بچا لیجئے رت کریم رحم فرما دیجئے اللہ میں گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے اور اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور ہمارے لیے نیکی کے فیصلے کر دیجئے اے اللہ جو کاروبار میں پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضوں میں جکڑے ہیں اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما مرضوں سے نجات عطا فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما برکتوں والی زندگی نصیب فرما بے برکتی سے محفوظ فرما رب کریم جو دور بھی بیٹھے ہوئے مرد یا عورتیں دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اس محلے پر اس شہر پر اللہ خصوصی رحمت نادل فرما رب کریم رحمتوں کی نظر پر ماں پرگار عالم جو احباب یا مرد عورتیں آج کی محفل میں شریک ہونا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکے ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے فون کیے خط لکھے اللہ سب کو ان نیک گاؤں دو میں حصہ نصیب فرما اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان نیک گاؤں دو میں حصہ نصیب فرما اور اس کے بدلے قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں ہمیں سبق دوش اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب اللہ تعلم کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے مولا شوبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچ اور برکتوں کے ساتھ عبادت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا رحمت کی نظر پر ماں اے اللہ جو عمرے کے ارادے کر چکے ہیں ان کے لیے اپنے گھر کے راستوں کو ہم فرما پر ماں اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبئی لبیک پڑھتے ہیں اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑتا ہے اے اللہ کوئی غلاب کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں تمام پریشانیوں کو دور فرما اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اے میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مکالا فرما و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین